زخمی ابھی اتنا کمزور تھا کہ وہ اٹھ کر بیٹھ نہیں سکتا تھا لیکن وہ ہوش و حواس میں آ گیا تھا طبیب اس کی ہر حرکت بڑی غور سے دیکھ رہا تھا اس کی آنکھیں دائیں بائیں گھومتی تھیں اور آنکھوں کی ان حرکات کو بھی طبیب بڑی اچھی طرح دیکھ رہا تھا طبیب کے انداز میں ایسی شفقت تھی جس کا اظہار زخمی زبان سے تو نہیں کرتا تھا لیکن اس کے چہرے کے تاثرات سے معلوم ہوتا تھا جیسے متاثر تو ہو رہا ہے لیکن یہ سمجھ نہیں پا رہا کہ وہ ہے کہاں ایک دن اور ایک اور رات گزر گئی جب سے زخمی یہاں آیا تھا تین مرتبہ اس کے زخموں کی پٹی بدلی گئی تھی اور اب خون نہیں نکلتا تھا وہ بیٹھنے لگا اور اسے مقوی غذائیں دی جانے لگی جو وہ اپنے ہاتھ سے کھاتا تھا طبیب نے مزمل آفندی بن یونس اور باقی ان افراد کو جن کا زخمی کے کمرے میں جانے کا امکان تھا خصوصی ہدایت دے دی تھی کہ زخمی کے ساتھ ان کا رویہ اور باتیں کس قسم کی ہوں گی جب طبیب نے دیکھا کہ اب زخمی کے ہوش و حواس بحال ہو گئے ہیں اور صرف جسمانی کمزوری ہے تو اس نے سالار اوریزی اور دو تین اور افراد کو کمرے میں آنے کی اجازت دے دی زخمی کا رد عمل یہ تھا کہ وہ حیرت سے ہر فرد کو دیکھتا اور اس کے ماتھے پر شکن آ جاتے جیسے وہ اپنے آپ سے پوچھ رہا ہو کہ یہ کون لوگ ہیں اور اسے اس سوال کا جواب نہیں مل رہا تھا زخمی اوریزی کو اچھی طرح جانتا تھا اور تقریباً ہر روز اسے دیکھتا تھا مزمل آفندی اور بن یونس سے بھی وہ واقف تھا اور جب عبید عربی اس کے سامنے آیا تو وہ سوچ میں گم ہو گیا کہ اس جوان سال خوبرو آدمی کو کہاں دیکھا تھا میں شاید ایک بڑے ہی حسین خواب سے بیدار ہوا ہوں زخمی نے کہا میں خواب میں ایک بہت ہی خوبصورت اور بڑی ہی خوشنما جگہ دیکھ رہا تھا جس میں حسین اور نوجوان لڑکیاں بھی تھیں اور کہتے تھے کہ یہ جنت ہے اور یہ حورے ہیں معلوم نہیں وہ خواب تھا یا یہ خواب ہے جو میں دیکھ رہا ہوں اس نے کچھ دیر سوچ کر جھنجلاہٹ کے لہجے میں کہا میں خواب اور حقیقت میں الجھ کر رہ گیا ہوں طبیب نے اسے ایک دوائی دی جس کے اثر سے وہ سو گیا طبیب نے الگ جا کر سالار اوریزی وغیرہ سے کہا کہ اب یہ جوان سال باطنی ہمارے قبضے میں آ گیا ہے اگر میں کامیاب نہ ہوتا تو یہ تڑپ کر اٹھ کھڑا ہوتا اور مقابلے پر اتر آتا اس کے ذہن سے زخمی ہونے سے پہلے کی زندگی کی ہر بات نکل گئی ہے اب اس سے پوچھنا ہے کہ وہاں کیا ہوتا تھا اور وہ یہاں کیا کرتا تھا یہ تبدیلی اسی رات سامنے آ گئی زخمی کو بدستور مقوی غذا کھلائی جا رہی تھی طبیب نے اسے دوائیاں بھی دیں اور اس کے پاس بیٹھ گیا زخمی پچھلی زندگی کی باتیں یوں ذہن پر زور دے دے کر یاد کرتا تھا جیسے اس نے واقعی خواب دیکھا تھا زخمی چپ ہو گیا اور خلاؤں میں گھورنے لگا جیسے اسے کوئی خاص بات یاد آ گئی ہو یا وہ یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہو وہ میری بہن تھی زخمی نے کہا اور اس کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا جو غصے کی علامت تھی اس نے غضبناک آواز میں کہا وہ میری بہن تھی اور میں اس کے ساتھ نہیں نہیں میں اس شیطان کو قتل کر دوں گا وہ بے قابو ہو چلا تھا طبیب اور سالار اور ریزی نے پیار اور محبت اور شفقت سے اسے ٹھنڈا کر لیا اور پوچھا کہ وہ اصل بات بتائے اور حسن بن صبح کو قتل کرنے کا انتظام وہ خود کریں گے اسے سب کچھ یاد آ گیا تھا اس کی ایک بہن تھی جو اسے یاد آئی تو اس کا ذہن بیدار ہو گیا اور زخمی ہونے سے پہلے کی ساری زندگی اس کی آنکھوں کے سامنے آ گئی اس نے سب سے پہلے یہ بتایا کہ وہ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ قلع علمود حسن بن صبا کو یہ اطلاع دینے جا رہا تھا کہ ہمارے دو آدمی اس شخص نے پکڑوا کر مروا دیے ہیں جسے علمود سے سالار اوریزی کو قتل کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا وہ جس انداز اور جس لہجے سے بات کر رہا تھا اس میں رنج و ملال تھا تعصف بھی تھا اور کچھ اتاب بھی تھا اس نے بتایا کہ اس کا باپ حسن بن صبا کا ایسا مرید تھا کہ اسے خدا کا بھیجا ہوا نبی سمجھتا تھا اس کی عمر پندرہ سولہ سال تھی اور اس کی ایک چھوٹی بہن تھی جس کی عمر تیرہ سال تھی اس کی ماں فوت ہو گئی تھی وہ اور اس کی بہن اپنے باپ کے لیے مسئلہ بن گئی باپ نے دوسری شادی نہ کی اور ایک روز وہ اسے اور اس کی بہن کو ساتھ لے کر علامود چلا گیا یہ لوگ بغداد کے رہنے والے تھے باپ نے علمت جا کر اسے اور اس کی بہن کو حسن بن صباح کے سامنے پیش کر دیا اور التجا کی کہ امام اس کے بچوں کو قبول کر لے اور یہ اس کے لیے بڑی سعادت ہوگی اس کی بہن بہت خوبصورت لڑکی تھی باپ ان دونوں کو حسن بن سباہ کے حوالے کر کے وہاں سے آ گیا بہن بھائی کو پہلے اپنی ماں یاد آیا کرتی تھی اب باپ بھی یاد آنے لگا تھا اور پھر گھر کی یاد بھی ستانے لگی لیکن یہ کیفیت صرف دو تین دن رہی وہاں حسن بن صبح کے استادوں نے ان دونوں کی ایسی برین واشنگ کی کہ وہ اپنی ماں باپ اور گھر کو بھول گئے انہیں الگ الگ کر دیا گیا تھا یہ تو انہیں معلوم ہی نہ ہو سکا کہ انہیں جو شاہی کھانے کھلائے جا رہے تھے ان کھانوں میں حشیش کے علاوہ اور بھی اشیاء ملی ہوئی ہوتی ہیں جو انسان کی سوچ اور فکر اور شخصیت کو ہی بدل دیتی ہے اس شخص کو اپنی بہن کے ساتھ بہت ہی پیار تھا لیکن بہن کو اسے الگ کر دیا گیا تو اس نے ذرا سا بھی محسوس نہ کیا کہ اس کی بہن اب اس کے ساتھ نہیں اور نہ جانے اسے کہاں لے گئے ہیں وہ نہ سمجھ سکا کہ حسن بن صباح انسانی فطرت سے بڑی اچھی طرح واقف ہے وہ جانتا تھا کہ فدائی اس وقت بننے شروع ہوتے ہیں جب عقل اور روح ابھی کچی ہوتی ہے اور پھر فدائی اس وقت بنتے ہیں جب ان تمام اعمال کی نہ صرف اجازت دے دی جاتی ہے بلکہ ان کا ارتکاب لازمی قرار دے دیا جاتا ہے جن میں لذت اور لطف ہوتا ہے وہ دراصل یہ بیان کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ علموت میں انسانوں کے ضمیر مار دیے جاتے ہیں ضمیر کے احتجاج اور رد عمل کو دبانے کے لیے ہی وہاں حشیش پلائی جاتی تھی اور گناہوں کا نشہ بھی طاری کر دیا جاتا تھا اصل نشہ تو ان حسین اور نوجوان لڑکیوں کا ہوتا تھا جنہیں اس جنت کی ہریں کہا جاتا تھا اور انہیں خاص تربیت دی جاتی تھی ان لڑکیوں کی بھی برین واشنگ کی ہوئی ہوتی تھی وہ اپنے آپ کو سچ مچ جنت کی ہرن سمجھتی تھیں حسن بن صبا کے عقیدے کی بنیاد یہ تھی کہ جو بات یا جو عمل اور فعل دل کو اچھا لگے کر گزرو اس نے بتایا کہ تھوڑے ہی عرصے بعد اس کے دل سے خون کے رشتوں کا تقدس صاف ہو گیا کسی فدائی کو کہا جاتا کہ اپنی ماں کا گلا گھونٹ دو یا اپنے باپ کو قتل کر دو تو وہ یوں اپنی ماں اور اپنے باپ کو قتل کر دیتا جیسے وہ اس کے بدترین دشمن تھے اور وہ ان دونوں کو قتل کرنے کے لیے ہی پیدا ہوا تھا حسن بن صبا نے بعض بیٹوں کے ہاتھوں اپنے باپوں کو قتل کروایا بعض باپوں نے حسن بن صبا کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے بیٹوں کو قتل کر دیا تھا اس باطنی نے جس نے اپنا نام ابن مسعود بتایا تھا ایک بڑی ہی تکلیف دہ بات بتائی اس نے کہا کہ ساڑھے چار پانچ سال بعد جب وہ پکا فدائی بن گیا تھا اسے جو خور دی گئی تھی وہ اس کی سگی چھوٹی بہن تھی ان دونوں کی ذات میں یہ احساس بیدار ہوا ہی نہیں کہ یہ بہن بھائی ہیں ابن مسعود کا یہ احساس وسم کوہ میں آٹھ نو سال بعد بیدار ہوا تھا جب طبیب نے اس کے ذہن کو بیدار کر دیا تھا اس کا خون ایک بار پھر جوش میں آ گیا اور وہ مٹھیاں بھینچ کر اور دانت پیس کر اٹھ کھڑا ہوا میں حسن بن صباح کو قتل کر دوں گا اس نے کہا پھر میں اسی خنجر سے اپنے آپ کو مار لوں گا بیٹھ جاؤ ابن مسعود طبیب نے کہا تمہاری یہ خواہش اور یہ ارادہ بھی پورا ہو جائے گا لیکن ابھی اپنے آپ کو قابو میں رکھو تمہارے زخم ابھی کچے ہیں اگر تم نے خون کو یوں گرمایا اور اتنا ابال دیا تو زخم کھل سکتے ہیں پھر تم کچھ نہیں کر سکو گے سالار اوریزی نے بھی اسے ٹھنڈا کرنے کے لیے تسلیاں دیں کہ وہ بھی یہی کام کرنا چاہتے ہیں اور وہ صرف حسن بن صباح کو ہی قتل نہیں کریں گے بلکہ علمود کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اس طرح دوسروں نے بھی کچھ نہ کچھ کہہ کر اسے ٹھنڈا کر لیا وہ بار بار یہی کہتا تھا کہ حسن بن صبا کو اپنے ہاتھوں قتل کرے گا اور اپنی بہن کو وہاں سے واپس لائے گا ایک بار تو اس نے یہ بھی کہا کہ وہ اپنی بہن کا سامنا بھی نہیں کر سکے گا اور وہ بہن کو بھی قتل کر دے گا اسے پوچھا گیا کہ فدائی بن کر وہ کیا کام کیا کرتا تھا اس نے اپنے ان کاموں کی تفصیل سنائی جو اسے گزرے ہوئے چھ سات برسوں کے عرصے میں کروائے گئے تھے یہ پراسرار غایت گیری اور عیش و عشرت کی روحیدات تھی اس نے کہا کہ قتل کرنا اور پھر قتل ہو جانا اور سینے میں خنجر اتر لینا ایسے ہی تھا جیسے کوئی آدمی سو گیا اور جاگ اٹھا اور پھر سو گیا اس نے بتایا کہ علموت میں انسان کو اس مقام پر پہنچا دیتے ہیں جہاں وہ خودکشی میں بھی لذت محسوس کرتا ہے اس کے بعد مجھے قافلے لوٹنے کا کام دے دیا گیا ابن مسعود نے کہا میں آج پہلی بار محسوس کر رہا ہوں اور اپنے آپ پر لانت بھیجتا ہوں کہ میں درندوں سے بڑھ کر ظالم تھا اور میں نے معصوم بچوں اور بے گناہ مردوں اور عورتوں کا خون بہایا ہے ہم قافلوں پر اس طرح جھپٹ پڑتے تھے جس طرح بھیڑیے بھیڑوں کے ریوڑ پر ٹوٹ پڑتے ہیں ہم بھیڑیوں سے کم نہ تھے کوئی آدمی ذرا سے بھی مزاحمت کرتا یا یہ شک ہوتا کہ یہ مزاحمت کرے گا ہم اس کے سینے میں خنجر اتار دیا کرتے تھے میں نے ماؤں کی گودیوں سے بچے اور بچیاں نوچی ہیں ہمارے لیے حکم تھا کہ کوئی خوبصورت بچہ اور کوئی خوبصورت بچی نظر آئے تو اسے اٹھا لاؤ ہم قافلے کو لوٹ کر واپس آتے تو پیچھے خون کی ندی چھوڑ آتے تھے کچھ دور تک ہمیں چیختی چلاتی ماؤں اور دھاڑے مار مار کر روتے آدمیوں کی جگر پاش آوازیں سنائی دیتی تھی جو ہمارے گھوڑوں کے ٹاپوں میں دب جاتی ہمیں اس کامیابی پر اس قدر خوشی ہوتی تھی کہ ہم چیختے اور چلاتے تھے ہمارے ساتھ قافلے سے اٹھائی ہوئی چند ایک نوجوان لڑکیاں بھی ہوتی تھیں ہم ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ اور عائش موچ کر کے جشن مناتے تھے مجھے آج یہ بھی یاد نہیں کہ کتنے انسان میرے ہاتھوں قتل ہوئے ہیں کیا وہ سینکڑوں میں تھے یا ہزاروں میں مجھے کچھ یاد نہیں میں نے یہ قتل و غارت نشے کی حالت میں کی تھی اور کبھی یوں لگتا ہے جیسے وہ ایک خواب تھا اور اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی اور اب میں بیدار ہوں لیکن وہ حقیقت تھی مجھے درندہ بنا دیا گیا تھا اور میں اس میں روحانی لذت محسوس کرتا تھا اب میں انتقام لوں گا مجھے جنہوں نے قاتل بنایا تھا اب میں انہیں قتل کروں گا تم اکیلے یہ کام نہیں کر سکو گے سالار اوریزی ریزی نے کہا قتل کرنے جاؤ گے اور جاتے ہی خود قتل ہو جاؤ گے ہم تمہیں بار بار کہتے ہیں کہ یہ ہمارا کام ہے ہم اس اڈے کو ہی اکھاڑ پھینکیں گے جہاں قاتل تیار کیے جاتے ہیں اور معصوم بچوں کو گناہوں کی وادیوں میں چھوڑ دیا جاتا ہے اور جہاں بہن بھائی کا مقدس رشتہ بھی دم توڑ جاتا ہے انتقام لینے کے لیے کوئی خاص طریقہ اختیار کرنا پڑے گا تم صرف یہ بتا دو کہ یہاں وسم کوہ میں کون کون باطنی ہے اور فدائی کون کون ہے ان کی نشاندہی کرو اور ہم پہلے انہیں پکڑتے ہیں اور تلوار تمہارے ہاتھ میں دیں گے کہ یہ لو ان کی گردنیں اڑا دو ابن مسعود نے تین مکان بتائے اور کچھ لوگوں کے نام بھی لیے سالار اوریزی نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اپنے محافظ دستے کے کمانڈر کو بلوایا اور ان مکانوں پر چھپا مارنے کے لیے کچھ ضروری ہدایات دی اس نے کہا کہ ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہو چھاپا مار دستہ فوراً گھوڑوں پر سوار ہوا اور ان تینوں مکانوں پر بیک وقت چھاپا مارا گیا ان تینوں مکانوں میں سے جو افراد پکڑے گئے ان میں سے تین جوان سال اور بڑی خوبصورت عورتیں تھیں سات آدمی تھے اور بچہ ایک بھی نہ تھا ان کو پکڑنے کے لیے بڑھے تو ان میں سے چار نے خنجر نکال لیے لیکن وہ مقابلے پر نہ آئے بلکہ خنجر اپنے دلوں میں اتار لیے اور گرفتاری سے بچ کر دنیا ہی سے اٹھ گئے دو آدمیوں نے بڑے آرام سے اپنے کپڑوں کے اندر سے کچھ نکالا اور منہ میں ڈال لیا وہ وہی کھڑے رہے چھاپا مارنے والے انہیں پکڑنے کو آگے بڑھے تو وہ بڑے اطمینان سے خود ہی آگے آ گئے اور چھاپا ماروں نے انہیں گرفتار کر لیا لیکن چند قدم ہی چلے ہوں گے کہ وہ گر پڑے اور مر گئے انہوں نے زہر کھا کر خودکشی کر لی تھی تین عورتیں جو پکڑی گئی تھیں ان کے چہروں پر ذرا سا بھی کوئی خوف یا ملال نہ تھا بلکہ ہونٹوں پر ہلکی ہلکی سی مسکراہٹیں تھیں تینوں مکانوں سے کچھ مقدار حشیش کی اور کچھ جڑی بوٹیاں برامد ہوئی اور سونے کی شکل میں خاصا مال ملا اس کے علاوہ خنجر تلواریں اور تیرو کمان تھے صرف ایک آدمی بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا چھاپا مار اس گھر میں داخل ہوئے تو وہ جوان سال آدمی بالائی منزل کے ایک کمرے سے نکلا اس نے نیچے دیکھا اور چھت سے اس طرح کودا کہ منڈیر سے لٹکا اور گلی میں کود گیا ایک چھاپا مار اسے پکڑنے کے لیے باہر دوڑا لیکن وہ جوان سال باطنی چھاپا ماروں کے گھوڑوں میں سے ایک گھوڑے پر کود کر سوار ہوا اور ایڑ لگا دی جتنی دیر میں اسے پکڑنے والا چھاپا مار اپنے گھوڑے پر سوار ہوتا اتنی دیر میں وہ باطنی دور نکل گیا تھا چھاپا مار کچھ دور اس کے تعاقب میں گیا لیکن وہ بہت ہی فاصلہ طے کر گیا تھا اور اب اس کے پیچھے جانا بیکار تھا سات ہی آدمی ہاتھ آئے تھے جن میں سے چھ نے خودکشی کر لی اور ساتواں بھاگ نکلا پیچھے تین عورتیں رہ گئیں جنہیں سالار اوریزی کے حوالے کر دیا گیا سالار اوریزی نے ان سے پوچھا کہ وہ ان کی بیویاں تھیں اور وہ یہاں کیا کرتی تھی میں سے کوئی بھی کسی کی بیوی نہیں تھی ان تینوں میں سے ایک نے پر اعتماد لہجے میں کہا ہم ان سب کی داشتائیں تھیں اور ان کی تفریح کا ذریعہ ہمارا کوئی اور کام نہیں تھا ہم صرف یہ بتا سکتی ہیں کہ قتل کی باتیں ہوتی رہتی تھیں اور پھر یہ پتا چلا کہ عبید عربی نام کے ایک آدمی نے بھانڈا ہی پھوڑ دیا ہے ان عورتوں سے راز لینے کی بہت کوشش کی گئی لیکن وہ کچھ بھی نہ بتا سکیں اور آخر اسی کو سچ مان لیا گیا کہ یہ کچھ بھی نہیں جانتے یہ سارا واقعہ بہت بڑا کارنامہ تھا جو خواہ کسی نے ہی سر انجام دیا تھا یہ سالار اوریزی کے کام آیا اتنی بڑی کامیابی کو وہ اپنے تک ہی محدود نہیں رکھ سکتا تھا اس نے سلطان محمد کو اطلاع دینے کے لیے ایک قاصد مرو بھیج دیا دوسرا قاصد سنجر کی طرف شہدر بھیجا سنجر بھی سلطان ہی تھا سالار اوریزی کا قاصد سلطان محمد کے پاس پہنچا اور پیغام سنایا تو سلطان محمد کچھ دیر قاصد کو دیکھتا رہا جیسے اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا ہو یا جیسے وہ قاصد کی بات نہ سمجھ سکا ہو اسے توقع نہیں تھی کہ کہیں سے اس قسم کی بھی خبر آئے گی کہ حسن بن صبا کے ایسے آدمی بھی پکڑے جائیں گے اور راس فاش کر دیں گے جو پتھر دل تھے سلطان محمد کی حیرت زدگی کی دوسری وجہ یہ تھی کہ ایک دو روز پہلے اسے سنجر نے پیغام بھیجا تھا کہ بہت بڑا خزانہ ہاتھ آیا ہے اس خزانے کے ساتھ دوسری اچھی خبر یہ تھی کہ حسن بن صبا کے دو بڑے ہی تجربے کار تقریب کار پکڑے گئے اور انہیں مگر مچھوں نے کھا لیا ہے اس وقت حسن بن صبح کی سلطنت دور دور تک پھیل گئی تھی اور وہ اس سلطنت کا بے تاج بادشاہ تھا کم و بیش ایک سو چھوٹے اور بڑے قلعے باطنیوں کے قبضے میں تھے یہ کوئی باقاعدہ سلطنت نہیں تھی یہ حسن بن صبح کے اثرات تھے جو لوگوں نے اس انداز سے قبول کر رکھے تھے کہ حسن بن صبح دلوں پر راج کرتا تھا تاریخ نویسیوں نے بھی اس کے زیر اثر علاقوں کو اس کی سلطنت ہی لکھا ہے اتنی بڑی سلطنت میں حسن بن صبح کے دو چار تقریب کاروں اور فدائیوں کا مارے جانا کوئی ایسا نقصان نہیں تھا کہ حسن بن صبح کے بازو اور اس کے اثرات کمزور ہو جاتے اس کے پاس پچاس ہزار سے زائد فدائی تھے لیکن نور کے باپ نے جس طرح خزانہ حاصل کر لیا تھا اور اس کے تقریب کاروں کو مگر مچھوں کے حوالے کر دیا تھا اور پھر عبید عربی نے جو پردے اٹھائے اور دو باطنیوں کو سزائے موت دلوائی تھی اور پھر ابن مسعود کا واقعہ اس سے یہ فائدہ ہوا کہ سلطان محمد سلطان سنجر اور سالار اوریزی اور ان کے دیگر سالاروں کے حوصلے میں جان آ گئی اور ان سب نے ان واقعات کو خدائی اشارہ سمجھا کہ فتح حق پرستوں کی ہوگی ادھر علامود میں وسم کو سے بھاگا ہوا باطنی حسن بن صباح کے پاس پہنچا اور اسے بتایا کہ وسم کوہ میں کیا انقلاب آ گیا ہے اس نے تفصیل سے سنایا کہ عبید عربی جو سالار اوریزی کو قتل کرنے گیا تھا اس نے اپنے دو آدمی سالار اور ریزی سے قتل کروا دیے ہیں اور پھر ایک اور پرانے فیدائی ابن مسعود نے وسم کوہ کے تمام باطنیوں کو پکڑوا دیا ہے لیکن وہ پکڑے نہیں گئے بلکہ انہوں نے خودکشی کر لی ہے مورخ لکھتے ہیں کہ حسن بن صباح اس قسم کی خبروں سے کبھی پریشان نہیں ہوا کرتا تھا لیکن اب اسے ایسی کوئی خبر ملتی تھی تو وہ گہری سوچ میں کھو جاتا اور اس کے چہرے پر رنج و علم کا تاثر آ جاتا تھا اس کی ایک وجہ تو عمر تھی وہ خاصا بوڑھا ہو چکا تھا دوسری وجہ اس کے پریشان ہونے کی یہ تھی کہ اس نے ابھی تک اپنی فوج نہیں بنائی تھی فوج سے مراد تربیت یافتہ لشکر جسے وہ میدان جنگ میں لڑا سکتا اس کے پاس فدائیوں کی کوئی کمی نہیں تھی اور اس کے فدائی اس کے اشارے پر اپنی جانیں قربان کر دیا کرتے تھے لیکن وہ صرف چھری چاقو چلانا جانتے تھے اور لوگوں کو دھوکے میں لا کر قتل کرنے کے فن کے ماہر تھے اس نے تھوڑے عرصے سے اپنے مشیروں اور مصاحبوں سے کہنا شروع کر دیا تھا کہ باقاعدہ فوج تیار کی جائے جو باقاعدہ جنگ کی تربیت یافتہ ہو وہ مشیروں سے کہتا تھا کہ سلجوقی ایک نہ ایک دن علمود پر ضرور حملہ کریں گے بے شک علمود کا قلعہ ناقابل تسخیر تھا ایک تو وہ وسیع و عریض چٹان پر بنایا گیا تھا اور اس کے تین طرف دریا تھا لیکن وہ بے قبر نہیں تھا کہ مسلمان قربانی دینے پر آ گئے تو اس قلعے میں داخل ہو ہی جائیں گے اس نے اسی وقت اپنے مشیروں وغیرہ کو بلوایا اور بتایا کہ وسم کوہ میں کیا ہوا ہے اور ایسا انتظام ہونا چاہیے کہ کوئی پیروکار اس طرح کی غداری نہ کرے کچھ دیر صلاح مشورے اور بحث مباحثے کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ ہر شہر اور قصبے میں دو دو فدائی بھیج دیے جائیں جو وہاں اپنے آدمیوں پر نظر رکھیں اور ان سے ملتے ملاتے رہیں اور جہاں کہیں شک ہو کہ فلاں شخص غداری کرے گا تو کسی ثبوت کے بغیر اس شخص کو قتل کر دیا جائے جب سے حسن بن صبح کا پیر استاد عبد الملک ابن عطاش قتل ہوا تھا حسن بن صبح کچھ مغموم سا رہنے لگا تھا شاید وہ تنہائی محسوس کر رہا تھا وسم کوہ سے بھاگ کر آنے والا آدمی حسن بن صبح کو ساری بات سنا چکا تھا حسن بن صبح کو اپنا پیر و مرشد بہت یاد آیا اس پر کبھی کوئی مشکل آ پڑتی تو وہ اپنے مرشد کی طرف قاصد بھیج کر مشورے لے لیتا یا اسے اپنے ہم ہاں بلا لیتا تھا اب وسم کی یہ خبر سن کر اسے اپنا پیر و مرشد عبد الملک بن آتاش یاد آیا لیکن اب اسے اپنے مرشد سے زیادہ وہ خزانہ یاد آیا جسے نکلوانے کے لیے اس نے قاصد کو حاضق کے پاس بھیجا تھا اور حاضق نے قاصد کو یقین دلا دیا تھا کہ وہ کچھ دنوں بعد وہ خزانہ شیخ الجبل امام حسن بن صبح کے قدموں میں لا رکھے گا بہت دن گزر گئے تھے شہدر سے حاضق نے کوئی اطلاع نہیں بھیجی تھی کہ اس نے خزانہ نکال لیا ہے یا نہیں اسے یہ خیال آ رہا تھا کہ حاضق خزانہ نکال چکا ہوگا تو اب تک وہ علامود پہنچ گیا ہوتا حاضق نے خزانہ شہدر تو نہیں لے جانا تھا حسن بن صبح کو شک ہونے لگا کہ حاضق دھوکہ نہ دے گیا ہو وہ جانتا تھا کہ خزانہ ایسی چیز ہے جو باپ بیٹے اور سگے بھائیوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیتا ہے وسمکوں سے بھاگا ہوا آدمی ابھی اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا حسن بن صبح کے دو تین مصاحبین بھی وہاں موجود تھے اس نے ان کے ساتھ شہدر کے خزانے کا ذکر کیا اور کہا کہ یہ خزانہ پیر و مرشد عبد الملک بن اتاش چھپا گیا تھا اور دو آدمی اس خزانے کی اصل جگہ سے واقف تھے اور اس جگہ تک پہنچنے کا راستہ صرف ان دو کو معلوم تھا لیکن ابھی تک وہ دونوں نہیں پہنچے یا امام ایک مصاحب نے کہا زیادہ انتظار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ خزانے کا معاملہ ہے اس آدمی کو ایک بار پھر شہدر بھیج دیں اور وہ حاضق سے مل کر واپس آئے اور بتائے کہ وہ کیا کر رہا ہے ہو سکتا ہے حاضق وہاں موجود ہی نہ ہو اگر وہ شاہدر سے جا چکا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ خزانہ نکال کر کہیں غائب ہو گیا ہے یا وہ زندہ ہی نہیں ہمارا آدمی شہدر تک ہی جا سکتا ہے حسن بن صبح نے کہا یہ تو ہم میں سے کسی کو بھی معلوم نہیں کہ وہ خزانہ ہے کہاں مجھے معلوم ہے یا شیخ الجبل وسم کو سے بھاگ کر جانے والے آدمی نے کہا آپ کو شاید معلوم نہیں کہ میں نے ایک لمبا عرصہ شہدر میں گزارا ہے اور میں حاضق کے ساتھ رہا ہوں اور ہمارے پیر استاد عبد الملک بن آتاش مجھ پر پورا اعتماد رکھتے تھے کیا یہ بہتر نہیں کہ میں شہدر چلا جاؤں حسن بن صبح تو خوشی سے اچھل پڑا اسے تو توقع تھی ہی نہیں کہ کوئی اور بھی اس خزانے سے واقف ہوگا جو اس کا پیرو مرشد نہ جانے کتنے عرصے سے کہیں رکھ رہا تھا اس نے اس آدمی سے کہا کہ وہ فوراً شہدر کو روانہ ہو جائے یا شیخ الجبل ایک معمر مصاحب نے کہا اگر یہ شخص خزانے والی جگہ سے واقف ہے تو اس کے ساتھ دو تین آدمی بھیج دیے جائیں اگر حاضق شہدر میں نہ ملے تو یہ شخص خزانے والی جگہ چلا جائے اور دیکھے کہ وہاں کچھ ہے بھی یا نہیں اگر حاضق بھی نہیں اور خزانہ بھی نہیں تو صاف ظاہر ہے کہ یہ مال و دولت حاضق لے اڑا ہے حسن بن صبا نے اسی وقت یہ انتظام کرنے کا حکم دے دیا اس نے دوسرا حکم یہ دیا کہ خزانہ اگر حاضق نے نکال لیا ہے تو وہ جہاں کہیں نظر آئے اسے قتل کر دیا جائے باطنیوں اور خصوصاً فدائیوں کے لیے اپنے دشمن کو ڈھونڈ نکالنا کوئی مشکل کام نہیں تھا وسم سے بھاگ کر آنے والا یہ جوان سال آدمی جس کا نام حیدر تھا دو روز بعد دو آدمیوں کو ساتھ لے سلطنت سلجوقیا کے دار سلطنت مرو میں فوجی سرگرمیاں عروج کو پہنچی ہوئی تھی حسن بن سبا کی طاقت کو کچلنے کے لیے ایک فوج تیار ہو رہی تھی لوگ اس فوج میں شامل ہو رہے تھے اور انہیں جنگ کی تربیت دی جا رہی تھی اب اس فوج کا ہدف قلعہ علمود تھا سب جانتے تھے کہ علمود کو فتح کرنا اگر ناممکن نہیں تو بے حد دشوار ضرور ہے فوج کو ذہن نشین کرایا جا رہا تھا کہ قلعہ علمود کی ساخت کیسی ہے اور شکل و صورت کیسی ہے اور وہ کس طرح ایک چٹان پر بنایا گیا ہے اور اس کے دروازے تک پہنچنے میں کیسی کیسی دشواریاں اور خطرے حائل ہیں یہ حکم تو سلطان محمد کا تھا کہ ایسی فوج تیار کی جائے جس کی نفری کم نہ ہو اور اگر کم ہو بھی تو اس میں ایسا جذبہ اور ایسی اہلیت اور صلاحیت ہو کہ اگلی جنگ کو فیصلہ کن بنا سکے اور اس کے بعد باطنی فرقے کو سر اٹھانے کی ضرورت نہ ہو لیکن سلطان محمد ضرورت سے زیادہ محتاط تھا وہ ابھی اس فوج کی کارکردگی سے مطمئن نہیں تھا سلطان محمد کا وزیر ابو نصر احمد تھا ابو نصر احمد سلطان محمد کے باپ سلطان ملک شاہ کے وزیر خواجہ حسن توسی نظام الملک مرحوم کا چھوٹا بیٹا تھا ابو نصر احمد اپنی نگرانی میں یہ فوج تیار کروا رہا تھا اور وہ اس کی کارکردگی سے پوری طرح مطمئن تھا اس معاملے میں وہ سلطان محمد سے اتفاق نہیں کرتا تھا اس کا ارادہ یہ تھا کہ علمود پر فوراً حملہ کر دیا جائے تاکہ حسن بن صبح کو مزید تیاری کا موقع نہ ملے سلطان محمد اسے ابھی حملے کی اجازت نہیں دے رہا تھا لیکن ابو نصر احمد کا باطنیوں کے خلاف جذبہ بڑا ہی شدید تھا اور کبھی کبھی تو وہ جذباتی بھی ہو جایا کرتا تھا ایک تو مسلمان کی حیثیت سے وہ حسن بن صبا کو ابلیس کہتا اور اسے شدید نفرت کرتا تھا اور اس کے ساتھ ابو نصر احمد حسن بن صبا کو اپنا ذاتی دشمن بھی سمجھتا تھا پہلے اس داستان میں سنایا جا چکا ہے کہ ابو نصر احمد کے باپ نظام الملک مرحوم کو حسن بن بنصبا کے ایک فدائی نے قتل کیا تھا پھر ابو نصر احمد کا بڑا بھائی ابو المظفر علی وزیر بنا تو اسے بھی ایک فدائی نے قتل کر دیا تھا ابو نصر احمد اپنے باپ اور اپنے بھائی کے خون کا انتقام لینے کو بےتاب تھا بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ ابو نصر احمد کی یہ ایک خامی تھی کہ وہ جذبے میں جذبات کو شامل کر لیتا تھا اور پھر بھول جاتا تھا کہ جنگ میں کچھ احتیاط بھی لازمی ہوتی ہے اب ابو نصر احمد کو خبر ملی کہ وسم کوہ میں دو باطنی بلکہ حسن بن صبح کے دو فدائی سرات مستقیم پر آ کر حسن بن صبح سے متنفر ہو گئے ہیں تو وہ اپنے کسی خیال کے پیش نظر وسم کوہ جانے کے لیے بیتاب ہو گیا اس نے سلطان محمد سے اجازت چاہی اور ساتھ یہ وجہ بتائی کہ وہ ان دونوں فدائیوں سے قلعہ علمود کے اندر کی باتیں معلوم کرے گا جو حملے میں ہمارے کام آئیں گی سلطان محمد نے اسے اجازت دے دی ایک روز ابو نظر احمد محافظ دستے کے آٹھ گھوڑ سواروں کے ساتھ وسم کو کو روانہ ہو گیا اس کے سامنے دو اڑھائی دنوں کی مسافت تھی اس مسافت کو کم کرنے کے لیے اس نے گھوڑوں کی رفتار تیز رکھی اور اپنے محافظوں سے کہا کہ شام سے پہلے کہیں پڑاؤ نہیں کیا جائے گا گھوڑے دن بھر چلتے رہے اور شام کو پہلا پڑاؤ کیا گھوڑوں کو کھلایا پلایا گیا اور خود بھی کھا پی کر تھوڑا سا آرام کیا اور آدھی رات سے کچھ بعد ابو نظر احمد نے روانگی کا حکم دے دیا اس طرح اگلے روز کے پچھلے پہر یہ قافلہ وسم کو حکم پہنچ گیا سالار اوریزی ابو نظر احمد کو دیکھ کر بہت ہی خوش ہوا وہ بھی ابو نظر احمد کا ہم خیال تھا اور چاہتا تھا کہ علمود پر فوراً حملہ کر دیا جائے لیکن دونوں مجبور تھے کیونکہ سلطان اجازت نہیں دے رہا تھا رات کھانے سے فارغ ہوتے ہی ابو نصر احمد کے کہنے پر سالار اوریزی نے ابن مسعود کے جذبات اور باقی ساری باتیں ابو نصر احمد کو سنائی ابو نصر احمد نے بے تحاشا خراج تحسین پیش کیا اور اسے کہا کہ وہ اسے فوج میں بڑا عہدہ دے گا مجھے کسی چھوٹے بڑے عہدے کی خواہش نہیں ابن مسعود نے کہا قابل احترام سالار اور ریزی نے آپ کو بتا دیا ہے کہ میرا عزم کیا ہے اور میرے سینے میں کیسی آگ بھڑک رہی ہے میں حسن بن سبا کو اپنے ہاتھوں قتل کروں گا اور اپنی بہن کو واپس لاؤں گا کیا تمہاری بہن تمہارے کہنے پر تمہارے ساتھ آ جائے گی ابو نصر احمد نے پوچھا نہیں ابن مسعود نے جواب دیا میں تو نشے کی کیفیت سے نکل کر ہوش و حواس میں آ گیا ہوں لیکن میری بہن اسی کیفیت میں ہوگی جس میں اسے رکھا جاتا ہے وہ تو مجھے پہچانے گی ہی نہیں اگر پہچان بھی لے گی تو مجھے اپنا بھائی تسلیم نہیں کرے گی اسے اٹھا کر لانا پڑے گا یہ کام اکیلے نہیں کر سکو گے ابو نظر احمد نے کہا یہ ایک فوج کا کام ہے اور فوج بھی ایسے جو بہت ہی طاقتور ہو میں نے ایسی فوج تیار کر لی ہے میں تمہیں اس فوج کے ساتھ لے جاؤں گا اور تم میری رہنمائی کرو گے مجھے یہ بتاؤ کہ قلعے کا محاصرہ کر کے ہم قلعے میں کس طرح داخل ہو سکتے ہیں اور جب داخل ہو جائیں گے تو اندر ہمارا کیسا مقابلہ ہوگا اصل مقابلہ تو اندر ہوگا ابن مسعود نے کہا اگر میں یہ کہوں کہ علموت میں داخل ہونا ناممکن ہے تو آپ شاید تسلیم نہ کریں علموت ایک قلعہ بند شہر ہے جو ایک چٹان پر کھڑا ہے اگر آپ نے یہ باہر سے ہی دیکھا ہے تو آپ نے ضرور محسوس کیا ہوگا کہ محاصرہ کیسے کریں گے محاصرہ چٹان کے نیچے ہوگا جس سے اندر والوں کو یہ تکلیف پہنچا سکیں گے کہ باہر سے رسد اندر نہیں جا سکے گی اور اندر سے کوئی باہر نہیں آ سکے گا یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ چٹان کے دامن میں کھڑے ہو کر تیر پھینکیں اور وہ قلعے کی دیواروں تک پہنچ جائیں دروازے کیسے ہیں ابو نصر نے پوچھا بہت مضبوط ابن مسعود نے جواب دیا چٹانوں جیسے مضبوط بڑی موٹی لکڑی کے بنے ہوئے ہیں اور ان پر لوہے کی خول چڑھے ہوئے ہیں قابل صد احترام وزیر قلعہ علمود قدرت کا ایک شاہکار ہے یا اسے ایک عجوبہ سمجھیں یقین نہیں آتا کہ یہ انسانی ہاتھوں سے تعمیر ہوا ہے یوں لگتا ہے جیسے یہ چٹان کا ایک حصہ ہے اور اسے قدرت نے اپنے ہاتھوں بنایا ہے آپ حسن بن صبح کی دانش اور عقل تک نہیں پہنچ سکتے محاصرے میں نقصان آپ کا ہوگا وہ اس طرح کہ اوپر سے جو تیر نیچے آئیں گے وہ خطا نہیں جائیں گے قلعے میں داخل ہو کر ایک ہی صورت ہے سالار اوریزی نے کہا اندر کچھ آدمی ہوں جو حسن بن صبح کے مخالف اور ہمارے حامی ہوں وہ اندر سے دروازے کھول دیں یا ایک ہی دروازہ کھول دیں علمود کے اندر آپ کو کوئی ایک بھی انسان حسن بن صباح کا مخالف نہیں ملے گا ابن مسعود نے کہا وہ تو آپ کے مقابلے میں جانوں کی بازی لگا دیں گے آپ کو کوئی غدار نہیں ملے گا البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ابھی سے کچھ آدمی باطنیوں کے بہروپ میں علمود میں داخل کر دیں یہ آدمی یہ ظاہر کرتے رہیں کہ وہ حسن بن صباح کے مرید یا پیروکار ہی نہیں بلکہ اس کے شیدائی ہیں لیکن محترم سالار آپ کسی پتھر دل آدمی کو بھی اندر بھیج دیں تو وہ چند دنوں کے اندر اندر ہی آپ کا آدمی نہیں رہے گا علموت میں ایسے آدمی موجود ہیں جو کسی مشکوک کو دیکھیں تو یوں لگتا ہے جیسے انہوں نے اس شخص کا ضمیر اور اس کی روح بھی دیکھ لی ہو اسے وہ قتل نہیں کرتے بلکہ جنت میں داخل کر دیتے ہیں پھر وہ خدا کو بھی بھول جاتا ہے اور جب وہ باہر نکلے گا تو اس عزم کے ساتھ نکلے گا کہ آپ کو قتل کر دے تم نے علموت میں تین سال گزارے ہیں ابو نصر احمد نے کہا کیا تم کوئی طریقہ نہیں سوچ سکتے ہمارے پاس ایسے جانباز باز موجود ہیں جو اپنی جانیں قربان کر دیں گے لیکن صرف جان قربان کر دینے سے ہی کچھ حاصل نہیں ہوا کرتا اپنا مقصد پورا ہو جائے اور جان چلی جائے تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ شہیدوں کا لہو رنگ لایا کرتا ہے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ اندر کیا ہے اور یہ قلعہ کس قسم کا ہے ابن مسعود نے کہا آپ کی فوج قلعے میں داخل ہو بھی گئی تو اصل لڑائی قلعے کے اندر ہوگی عموماً یہ ہوتا ہے کہ فاتح فوج قلعے میں داخل ہو جاتی ہے تو قلعے کی فوج ہتھیار ڈال دیتی ہے یا شہر کی آبادی اپنی فوج کو مجبور کر دیتی ہے کہ وہ ہتھیار ڈال دے ورنہ فاتح فوج شہر کو تباہ کر دے گی لیکن علمود میں یہ معاملہ الٹ ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی فوج کو اندر کھینچنے کے لیے خود ہی دروازے کھول دیے جائیں اور آپ اس خوش فہمی میں اندر چلے جائیں کہ آپ نے قلعہ سر کر لیا تو یہ ایک بڑا ہی خطرناک پھندا ہوگا جس میں آپ کی فوج پھنسا کر تباہ و برباد کر دی جائے گی قلعے کے اندر آپ کو بھول بھلیاں ملیں گی ان میں سے وہی گزر سکتا ہے جو ان سے واقف ہو اجنبی ان بھول بھلیوں میں بھٹک جاتے ہیں قلعے اور شہر کے نیچے چٹان کاٹ کاٹ کر وسیع تہ خانے بنے ہوئے ہیں اور ان میں بھی جو راستے ہیں وہ بھول بھلائیوں جیسے ہیں اندر جا کر آپ کی فوج بکھر جائے گی یا فرد فرد بکھیر دی جائے گی پھر فدائی اور دوسرے باطنی آپ کی فوج کو کاٹ دیں گے ابن مسعود اچھا خاصا تجربے کار اور ہوش مند معلوم ہوتا تھا وہ ہر بات جنگی نقطہ نگاہ سے کر رہا تھا ابو نصر احمد اور سالار اور ایزی اس سے جو تفصیلات معلوم کر رہے تھے وہ سب جنگی نوعیت کی تھی وہ سالاروں کی نگاہ سے علمود کے اندرونی ماحول کو دیکھ رہے تھے مگر مچھ بڑا ہی خوفناک جانور ہوتا ہے ابن مسعود نے کہا جانور نہیں میں تو اسے درندہ کہوں گا اس پر نہ تیر اثر کرتا ہے نہ برچھی نہ تلوار لیکن اس کا بھی ایک نازک حصہ ہوتا ہے اور وہ ہے اس کا پیٹ وہاں ذرا سا چاقو مارو تو مگر مچھ بے بس ہو جاتا ہے اسی طرح قلعہ علموت ایک پہاڑ نظر آتا ہے جسے زلزلے کی شدید جھٹکے بھی راستے سے نہیں ہٹا سکتے لیکن اس میں بھی ایک دو کمزوریاں ہیں ایک کمزوری اس شہر کی آبادی ہے یہ لوگ آپ کی فوج کے خلاف لڑیں گے لیکن جلدی حوصلہ ہار جائیں گے اثر لڑنے والے فدائی ہیں جن کی تعداد ہزارہ ہے اور وہ پورا ایک لشکر ہے لیکن یہ لشکر پراسرار قتل اور خودکشی میں مہارت رکھتا ہے یا چھری چاقو چلا سکتا ہے ان لوگوں کو امام نے حکم دے رکھا ہے کہ ہتھیار ڈالنے یا پکڑے جانے سے بہتر ہے کہ خودکشی کر لو یہ لوگ جانوں کی بازی لگا کر آپ کا مقابلہ کریں گے لیکن جو ہی دیکھیں گے کہ مقابلہ آسان نہیں تو اپنی تلواریں اور خنجر اپنے ہی جسموں میں اتار لیں گے لیکن یہ مرحلہ اس وقت آئے گا جب آپ کی فوج بھی اسی طرح جانوں کی بازی لڑا کر یا یوں کہیں کہ دیوانگی کے عالم میں لڑے گی اور ان لوگوں پر غالب آ جائے گی اب میں آپ کو علمود کا وہ پیٹ دکھاتا ہوں جو مگر مچھ کی طرح بہت ہی نازک ہے وہاں آپ چاقو کی نوک سے کھال چیر کر اسے بے بس بھی کر سکتے ہیں اور اس میں داخل بھی ہو سکتے ہیں یہ تو آپ جانتے ہوں گے کہ علمود کی تین افراد دریا بہتا ہے قلعے کے پچھلے حصے میں جو چٹان ہے اس کے نیچے دامن میں ایک دروازہ چٹان کاٹ کاٹ کر بنایا گیا ہے وہاں سے دریا چٹان کے ساتھ ٹکرا کر گزرتا ہے یہ دروازہ جو ایک غار کے دہانے جیسا ہے تقریباً آدھا دریا میں ڈوبا رہتا ہے اندر کی طرف بڑا ہی مضبوط دروازہ لگایا گیا ہے جو اندر سے مقفل رہتا ہے دریا کا پانی اس دروازے تک آ جاتا ہے اور اگر دروازہ کھولا جائے تو پانی اور اندر آ جاتا ہے لیکن آگے راستہ دریا کی سطح سے اونچا بنایا گیا ہے اس لیے پانی آگے تک نہیں آ سکتا اس دروازے تک پہرا بھی ہوتا ہے لیکن بہت اندر کی طرف سنتری گشت کرتے ہیں یہ قلعے کا تہخانہ ہے جس میں اترو تو آگے بھول بھلیاں آ جاتی ہیں ان میں سے وہی اس دروازے پر پہنچ سکتا ہے جو ان بھول بھلائیوں سے واقف ہو یہ دروازہ کس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے ابو نصر احمد نے کہا نکل بھاگنے کے لیے ابن مسعود نے کہا میں فدائیوں کے اس درجے تک پہنچ گیا تھا جس درجے کے ہر فدائی کو قلعے کے بہت سے راز بتائے جاتے ہیں میں نے یہ ساری بھول بھلیاں اور یہ راستے دیکھے ہیں دریا کی طرف سے یہ چور دروازہ اس لیے بنایا گیا تھا کہ ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ قلعہ کوئی طاقتور فوج فتح کر لے تو حسن بن صباح اس کے قریبی مصاحب اور مشیر وغیرہ اس دروازے سے بھاگ نکلے دروازے سے کچھ دور کشتیاں ہر وقت تیار رہتی ہیں کوئی مان ہی نہیں سکتا کہ دریا میں دروازہ بھی ہوگا اندر سے اس دروازے تک جو راستہ جاتا ہے وہ ایسی بھول بھلائیوں میں سے گزر کر جاتا ہے کہ کوئی بھولے بھٹکے بھی اس تک نہیں پہنچ سکتا میں پہنچ سکتا ہوں بس اتنا کافی ہے ابو نصر احمد نے کہا میں جو معلوم کرنا چاہتا تھا وہ تم نے زیادہ ہی تفصیل سے بیان کر دیا ہے جس کی مجھے توقع نہیں تھی مجھے ایسے ہی ایک آدمی کی ضرورت تھی جو علمود کے اندر چلا جائے اور دروازہ کھول دے یہ تو مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ وہاں کوئی چور دروازہ بھی ہے وہ تم نے بتا دیا ہے اور یہ بھی کہا کہ صرف تم اس دروازے تک پہنچ سکتے ہو اب تم بتاؤ کہ علمود کو محاصرے میں لیں تو کیا تم اندر جا کر وہ دروازہ کھول سکتے ہو ایک بات آپ بھول گئے ہیں محترم وزیر سالار اوریزی نے کہا پہلا کام تو یہ ہے کہ یہ یا کوئی اور قلعے میں داخل ہو سوال یہ ہے کہ وہ داخل کس طرح ہوگا وہ میں ہوں گا ابن مسعود نے کہا یہ خبر حسن بن صبح تک پہنچ چکی ہوگی کہ میں نے وسم کوہ میں تمام باطینیوں کی نشاندہی کر کے سب کو مروا دیا ہے ان میں سے ایک بھاگ گیا تھا وہ یقیناً حیدر بسری تھا میں علامود چلا جاؤں گا اور حسن بن صبح سے کہوں گا کہ ان باطینیوں کو پکڑوانے اور مروانے والا یہی حیدر بسری تھا اور میں تو سلجوکیوں کا قیدی بن گیا تھا اور انہوں نے مجھ پر اتنا تشدد کیا ہے کہ میرے تو ہوش بھی ٹھکانے نہیں رہے اور اب میں فرار ہو کر آیا ہوں ہم تمہیں ایسے خطرے میں بھی نہیں ڈالنا چاہتے ابو نصر احمد نے کہا حسن بن استادوں کا استاد ہے وہ تمہاری بات کو سچ مانے گا ہی نہیں یہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں ابن مسود نے کہا جس طرح لوہے کو لوہا کاٹتا ہے اسی طرح فریب کار ہی فریب کار کی آنکھوں میں دھول جھونک سکتا ہے میں بتا نہیں سکتا کہ میں کیا ڈھونگ رچاؤں گا یہ تو ابھی سوچنا ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ میں حسن بن صباح کو دھوکہ دے سکوں گا سب دیکھ رہے تھے کہ ابن مسعود حسن بن صباح اور اس کے فرقے کے خلاف اس قدر بفرا اور بھڑکا ہوا تھا کہ وہ نتائج کی پرواہ کیے بغیر اس قسم کے خطرے مول لینے کو بھی تیار ہو گیا تھا وہ علمود جا کر حسن بن صبح جیسے ابلیس کو دھوکہ دے گا اور پھر اس کے بعد چور دروازہ بھی کھول دے گا بہرحال سالار اوریزی اور ابو نصر احمد کو یہ کاوش نہ کرنی پڑی کہ وہ ابن مسعود کو دلائل دے کر یا کسی اور طریقے سے علمود جانے کے لیے تیار کر دے وہ خود ہی تیار ہو گیا تھا اب سوال یہ سامنے آیا کہ ابن مسعود کب جائے اور اسے کس طرح بھیجا جائے اور اسے کس طرح اندر اطلاع بھیجی جائے کہ اب وہ دریا والا دروازہ کھول دے اس سوال پر جب بات شروع ہوئی تو مشکل یہ سامنے آئی کہ سلطان محمد کو کس طرح راضی کیا جائے کہ وہ علمود پر حملے کی اجازت دے دے ابو نصر احمد کہتا تھا کہ فوج بالکل تیار ہے سالار اوریزی ابو نصر احمد کا ہم خیال تھا آخر طے یہ پایا کہ جب فوج مرو سے کوچ کرے گی تو پانچ سات روز پہلے وسم کو ابن مسعود کو اطلاع بھیجوا دی جائے گی کہ اب وہ علمود چلا جائے علمود کو محاصرے میں لیا جائے گا تو ابن مسعود اگر حسن بن صبح کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا تو وہ کسی رات شہر کی دیوار سے مشل ہلائے گا جو یہ اشارہ ہوگا کہ اس نے پچھلا دروازہ کھول دیا ہے اور پھر ابو نصر احمد کچھ جانبازوں کو دریا کی طرف سے قلعے میں داخل کر دے گا اور وہ کام کر لیں گے نہیں قابل احترام وزیر ابن مسعود نے کہا مجھے اتنا انتظار نہیں کرنا چاہیے بہتر ہے کہ میں کل صبح روانہ ہو جاؤں گا اور اپنا کھیل کھیلوں گا اگر میں کامیاب ہو گیا تو مجھے خاصا وقت چاہیے کہ میں ان راستوں سے اور زیادہ واقف ہو جاؤں اور ان راستوں کے سنتریوں کے ساتھ بھی دوستی ہو جائے اور انہیں یہ تاثر ملے کہ میں اس طرف امام کی اجازت یا حکم سے آتا جاتا رہتا ہوں آپ جب کبھی علمود کو محاصرے میں لیں گے تو میں دریائی دروازہ کھول کر مشل سے آپ کو اشارہ دے دوں گا وزیر ابو نصر احمد اور سالار اوریزی ابن مسعود کی اس تجویز سے متفق ہو گئے اور اسے کہہ دیا کہ وہ اگلی صبح جس حلیے اور جس حالت میں جانا چاہتا ہے روانہ ہو جائے اگلے روز ابو نصر احمد مرو کو واپسی سفر پر روانہ ہوا تو سالار اوریزی بھی اس کے ساتھ تھا ابو نصر احمد نے ہی سالار اوریزی سے کہا تھا کہ وہ بھی اس کے ساتھ چلے اور دونوں مل کر سلطان محمد کو قائل کر لیں گے کہ وہ فوری طور پر حملے کی اجازت دے دے تقریباً تین دنوں کی مسافت کے بعد دونوں مرو پہنچے اور اگلے روز دونوں سلطان محمد کے سامنے بیٹھے تھے انہوں نے سلطان محمد کو تفصیل سے بتایا کہ کس طرح انہوں نے علمود کی اندرونی ساخت اور دیگر احوالوں کا وائف کے متعلق کتنی قیمتی معلومات حاصل کر لی ہیں اور جس شخص نے یہ معلومات دی ہیں وہ محاصرے سے پہلے علمود میں داخل ہو چکا ہوگا دونوں نے سلطان محمد کو ابن مسعود کی ساری باتیں سنائیں اور کہا کہ انہیں حملے کی اجازت دی جائے بہت دیر تبادلہ خیالات اور بحث مباحثہ ہوتا رہا اور آخر سلطان محمد نے ابو نصر احمد کو علمود پر حملے کی اجازت دے دی لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ کچھ ایک مہینے بعد ہوگا اور اس ایک مہینے میں فوج کو دن رات تیاری کروائی جائے گی سلطان محمد نے دوسری بات یہ کہی کہ اس حملے میں سالار اور ریزی شامل نہیں ہوگا بلکہ وہ واپس وسم کو جا کر اپنی فوج تیار کر لے گا اور ابو نصر احمد کو جتنی بھی کمک کی ضرورت ہوگی وہ سالار اور ریزی وسم کو سے بھیجتا رہے گا اس وقت جب ابو نصر احمد اور سالار اور ریزی میں سلطان محمد کے پاس بیٹھے ہوئے تھے علمود میں حسن بن صبح کو اطلاع دی گئی کہ وسم کوہ سے ایک فدائی جو اپنا نام ابن مسعود بتاتا ہے بڑی بری حالت میں آیا ہے اور شرف ملاقات کا متمنی ہے حسن بن صباح کسی فدائی کو نہیں ٹالا کرتا تھا اس نے ابن مسعود کو بلا لیا ابن مسعود جب حسن بن صباح کے سامنے گیا تو رک گیا اس کی حالت بہت ہی بری تھی کپڑے انتہائی میلے اور جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے وہ ننگے پاؤں تھا اس کے ایک پاؤں سے تھوڑا تھوڑا خون نکل رہا تھا اس کے سر کے بال مٹی سے اٹے ہوئے اور الجھے ہوئے تھے اس کے جسم سے بدبو آتی تھی وہ حسن بن صباہ کے کمرے میں داخل ہوا تو صاف نظر آتا تھا کہ اس کی ٹانگیں اس کے جسم کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں رہیں وہ پاؤں گھسیٹ رہا تھا وہ رکا اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہوئی پھر اس کا سر ڈولا اور اس طرح گرا کہ پہلے اس کے گھٹنے فرش پر لگے پھر پہلو کی طرف لڑک گیا حسن بن صباہ نے کہا کہ اسے طبیب کے پاس لے جایا جائے اور وہ اس کا علاج معالجہ کرے اور اسے کچھ کھلایا پلایا جائے یہ کون ہے حسن بن صباح نے پوچھا مجھے اس کا نام ابن مسعود بتایا گیا ہے اور یہ وسم کوہ سے آیا ہے کیا یہ وہی ابن مسعود نہیں جس کے متعلق حیدر بسری نے یہاں آ کر بتایا تھا کہ ابن مسعود نے وہاں تمام فدائیوں کو پکڑوا دیا تھا اور ان سب نے اپنی جانیں اپنی ہاتھوں لے لی تھی حسن بن سباہ کو بتایا گیا کہ یہ وہی ابن مسعود ہے حسن بن صباح کچھ حیران ہوا کہ اس نے اگر وسمکوہ میں اپنے ساتھیوں کو پکڑوا دیا تھا تو اسے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا اور سلجوقی ایسے تو بے مروت نہیں کہ اسے انعام و اکرام نہ دے دے اور اس حالت میں اسے چھوڑ دے دے حسن بن صبح کے مشیروں نے کہا کہ ان سوالوں کے جواب یہی شخص دے سکتا ہے اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنا چاہیے حیدر بصری کو حسن بن صبح نے اس کام کے لیے شہدر کے لیے روانہ کر دیا تھا کہ وہ حاضق سے ملے اور اس سے پوچھے کہ کہ اس نے ابھی تک خزانہ علموت کیوں نہیں پہنچایا حیدر بصری کے ذمے یہ کام بھی تھا کہ حاضق اگر شہدر سے غیر حاضر ہے تو حیدر بصری اسے ڈھونڈے اور اگر وہ نہ ملے تو حیدر بصری اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ اس جگہ چلا جائے جہاں خزانہ رکھا ہے اور وہ وہاں سے اٹھا کر علموت پہنچا دے حیدر بصری نے حسن بن صبح کو بتایا تھا کہ اسے معلوم ہے کہ وہ خزانہ کہاں ہے اور وہاں سے کس طرح نکالا جا سکتا ہے ابن مسعود رات بہت دیر بعد ہوش میں آیا اسے نہلایا گیا صاف ستھرے کپڑے پہنائے گئے اور پھر اسے کچھ کھلایا پلایا گیا طبیب نے اسے سلا دیا تاکہ اس کی کمزوری کم ہو جائے اور پھر یہ غشی میں نہ چلا جائے اگلی صبح اسے حسن بن صباح کے پاس لے گئے حسن بن صباح اس کا بیتابی سے انتظار کر رہا تھا وہ جانتا تھا کہ وسم کوہ میں یہ انقلاب کس طرح آیا ہے حیدر بسری نے اسے بتایا تو تھا لیکن ابن مسعود کو دیکھ کر اسے کچھ شک ہونے لگا اور اب وہ ابن مسعود سے وسم کوہ کی واردات سننے کو بہتاب تھا ابن مسعود کو جب حسن بن صبح کے کمرے میں داخل کیا گیا تو اس سے اچھی طرح چلا نہیں جاتا تھا حسن بن سباہ نے اسے اپنے سامنے بٹھایا اور پوچھا کہ وہ اس حالت میں کہاں سے آیا ہے اور اس پر کیا گزری ہے اور وسم کوہ میں کیا ہوا تھا یا شیخ الجبل میں سلجوکیوں کی قید سے فرار ہو کر آیا ہوں ابن مسعود نے لرستی کامتی اور قدر نحیف آواز میں کہا وہ ظالم سلجوکی مجھ سے علامود کی باتیں پوچھتے تھے اور یہ بھی پوچھتے تھے کہ یہاں اور کون کون تمہارے فرقے کا آدمی ہے میں انہیں کوئی جواب نہیں دیتا تھا تو وہ مجھے ایسی ایسی اذیتیں دیتے تھے جو شاید ہی کوئی انسان برداشت کر کے زندہ رہ سکتا ہو لیکن میں اپنی شیخ الجبل اور امام کو ذہن میں رکھ لیتا تھا اور میرا جسم ہر اذیت برداشت کر لیتا تھا میں نے انہیں کچھ بھی نہیں بتایا پھر تمہارے ساتھیوں کی نشاندہی کس نے کی تھی حسن بن صباہ نے پوچھا تم شاید نہیں جانتے کہ تمہارا ایک ساتھی حیدر بسری یہاں پہنچ گیا ہے اور وہ پوری بات سنا چکا ہے حیدر بسری ابن مسعود نے کہا اس نے تو یہاں پہنچ کر اپنے مطلب کی کہانی سنائی ہے میں نہیں جانتا تو نہ جاننا چاہوں گا کہ حیدر بصری نے آپ کو کیا بات سنائی میں یہ بتانے آیا ہوں کہ ہم سب کو حیدر بصری نے مروایا ہے اس سے پہلے ہمارا ایک فدائی عبید عربی وہاں سالار اور ریزی کو قتل کرنے گیا تھا لیکن ایک بڑی خوبصورت اور جوان لڑکی کے جال میں آ گیا اور اس نے ان دو آدمیوں کو مروا دیا جنہوں نے اسے آپ کے حکم کے مطابق پناہ میں رکھا تھا سالار اوریزی نے ان دونوں کو گرفتار کر کے سر عام ان کے سر قلم کر دیے ہیں ابن مسعود نے عبید عربی کا نام اس لیے نہیں لیا تھا کہ وہ اسے کسی مصیبت میں ڈالنا چاہتا تھا بلکہ اس لیے کہ اسے یہ یقین تھا کہ اب یہ باطنی اسے پکڑ کر علموت نہیں لا سکیں گے یا شیخ الجبل ابن مسعود نے کہا عبید عربی کی نشاندہی پر حیدر بصری پکڑا گیا حیدر بسری نے یقیناً سلجوقیوں سے کچھ منہ مانگا انعام لیا اور ہم سب کو پکڑوا دیا سلجوقیوں نے سب سے پہلے مجھے پکڑا اور پوچھا کہ یہاں باطنی کون کون ہے میں نے انہیں صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ میرے جسم کی بوٹیاں نوچنی شروع کر دو میں اپنے کسی ساتھی کا سراغ نہیں دوں گا تب سالار اوریزی نے خود آ کر مجھے بتایا کہ مجھے تمہارے ایک ساتھی حیدر بسری نے سب کچھ بتا دیا ہے اور اسے اتنا زیادہ انعام دیا گیا ہے جو تم لوگ تصور میں بھی نہیں لا سکتے میں نے کہا کہ تم لوگوں کو ہر باطنی کا پتا چل گیا ہے تو مجھ سے کیوں پوچھتے ہو یا شیخ الجبل انہوں نے مجھے تو مار ہی ڈالا تھا اور شاید یہی سمجھ بیٹھے تھے کہ میں اب وہاں سے نکل نہیں سکوں گا جسمانی طور پر میں بہت ہی کمزور ہو گیا تھا آخر ایک روز مجھے فرار کا موقع مل گیا اور میں وہاں سے نکل آیا یا امام آپ کے عظیم نام پر میں نے اس جسمانی حالت میں بھوکے پیاسے یہ سفر طے کیا ہے ابن مسعود کی آوازیں ڈوبتی چلی جا رہی تھی جیسے ابھی وہ بے ہوش ہو جائے گا وہ ذرا خاموش ہوا اور لمبے لمبے سانس لیے پھر کمزور سی آواز میں بولنے لگا یہاں میں اتنی مسافت پیدل طے کر کے جھوٹ بولنے نہیں آیا ابن مسعود نے کہا میں وہیں وسم کوہ میں رہتا تو اپنی جنت کی حوریں جیسی ایک نوجوان لڑکی کا خاوند ہوتا مجھے ایسی دو لڑکیاں یوں دکھائی گئی تھیں کہ انہیں باری باری میرے حوالے کر دیا گیا تھا میرے لیے وہاں شہزادوں جیسی زندگی تھی لیکن میں شیخ الجبل کو جان دے سکتا ہوں دھوکہ نہیں دے سکتا اگر حیدر بصری کو تمہارے سامنے بٹھا دیا جائے حسن بن صباح نے کہا اور وہ وہی بیان دے جو وہ دے چکا ہے تو تم اسے کس طرح جھوٹ لاؤ گے یا شیخ الجبل ابن مسعود نے کہا اس وقت تک حیدر بصری کو میرے سامنے بیٹھا ہوا ہونا چاہیے تھا آپ اسے بلاتے کیوں نہیں میں تو اس امید پر آیا تھا کہ حیدر بصری کی موجودگی میں یہ سارا بیان دوں گا وہ شہدر چلا گیا ہے حسن بن صباہ نے کہا اسے آ لینے دو تمہیں ایک بار پھر حیدر بصری کی موجودگی میں یہ بیان دینا پڑے گا میری ایک التجا ہے یا شیخ الجبل ابن مسعود نے کہا آپ اسے یہاں فوراً بلوا لیں میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں میرے جسم پر آپ کو کوئی زخم یا کوئی چوٹ نظر نہیں آئے گی لیکن آپ کی آنکھ میرے جسم کے اندر نہیں دیکھ سکتی تو آپ کو حیرت ہوگی کہ لیکن آپ کی آنکھ میرے جسم کے اندر دیکھ سکتی تو آپ کو حیرت ہوگی کہ میں زندہ کس طرح ہوں میرے جسم کے اندر اتنی چوٹیں ہیں کہ میں شاید جانور نہیں ہو سکوں گا میں مرنے سے پہلے چاہتا ہوں کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ میں سچا ہوں اور حیدر بسری جھوٹا اور دھوکے باز ہے حسن بن صبا کو جیسے یقین ہونے لگا تھا کہ ابن مسعود جھوٹ نہیں بول رہا تھا لیکن حیدر بصری کو اس نے شہدر بھیج دیا تھا حسن بن صبا نے اپنی دو مشیروں سے بات کی کہ حیدر بصری کب تک واپس آ سکتا ہے مشیروں نے کچھ باتیں کی کچھ مشورے دیے اور حسن بن صباح کچھ دیر ان کے ساتھ باتیں کرتا رہا اور اس کے منہ سے یہ الفاظ نکل گئے کہ وہ تو خزانہ لانے گیا ہے اسے ابھی واپس نہ بلوایا جائے تو ٹھیک ہے کیا خزانہ کیسا خزانہ ابن مسعود نے بیدار ہوتے ہوئے بلکہ چونک کر پوچھا کون سا خزانہ اگر آپ نے اسے کہیں سے خزانہ یا کوئی قیمتی مال لانے کے لیے بھیج دیا ہے تو پھر یہ توقع نہ رکھیں کہ وہ واپس آ جائے گا آپ ایک بڑے زہریلے سانپ کو اعتماد میں لے رہے ہیں اس کے پیچھے کچھ آدمی بھیجیں جو اسے پکڑ کر لے آئیں کوشش کریں کہ وہ خزانے تک نہ پہنچ سکے ابن مسعود کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ خزانے کا کیا معاملہ ہے شہدر سے دور جھیل میں سے جو خزانہ حاضق نکالنے گیا تھا اس کے متعلق ابن مسعود کو کچھ بھی معلوم نہ تھا پھر بھی وہ دماغ لڑا لڑا کر بات کر رہا تھا اور اس کی ہر بات اب قیاس آرائیوں سے تعلق رکھتی تھی وہ اسی حسن بن صباح کا تربیت یافتہ تھا اسی شیخ الجبل اور اسی امام نے اسے بدی اور ابلیسیت کے راستے میں ڈالا تھا اس نے بہت حد تک حسن بن صبح کو متاثر کر لیا تھا اس کے بولنے کے انداز سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ ابن مسعود کو سچا سمجھنے لگا ہے اس نے یہ فیصلہ سنایا کہ ابن مسعود کو حیدر بصری کی واپسی تک قید میں نہ ڈالا جائے بلکہ اپنی نگرانی میں رکھا جائے اور یہ پابندی عائد کر دی جائے کہ یہ قلعے سے باہر نہ جائے